وصلی اللہ علی النبی الکریم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقتم باللسانی یفقہ قولی آج میں اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا قرآن میں ایک آیت ہے اتخلو خلو فصل میں کاپ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کچھ لوگ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ سارے اسلامی حکام کو امپلیمنٹ کرو مطلب ہے کہ نماز روزہ بھی کرو اور چور کا ہاتھ بھی کاٹو لوگ کوڑے مارو یعنی اسلام کو ایک پولیٹیکل سسٹم ایک کمپلیٹ پولیٹیکل سسٹم کے طریقے سے نافذ کرو نہیں تو تمہارا اسلام ادھورا رہے گا دیکھیے یہ ابسرڈ بات ہے یہ بالکل ابسرڈ بات ہے ایک پرنسپل اسلام کا یاد رکھیے کہ اسلام ایڈریس کرتا ہے انڈیویجل کو سسٹم کو یا سوسائٹی کو ایڈریس نہیں کرتا یہ بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایڈریس کرتا ہے انڈیویجول کو یعنی ایک انڈیویجول سے کہا جا رہا ہے کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک انڈیویجول اپنی زندگی کو اپنے ڈیلی لائف کو اپنے اپنی پوری ہستی کو اسلام میں داخل کر دے یہ مطلب ہے اس کا یعنی لیٹر اور اسپرٹ دونوں کے اعتبار سے اسلام کو پکڑ لو یہ مطلب ہے اس کا ایک اور آیت لیجئے قرآن کی صبح اللہ <coughs> صبق اللہ من اللہ صبغ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون ہے dye in colour of God and which colour is better than God's colour اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ جیسے یہ پانی کا گلاس ہے اس کے اندر پانی ہے اگر آپ اس میں ایک اسٹون ڈالیں اسٹون کا ٹکڑا ڈالیں تو پانی الگ رہے گا اسٹون الگ رہے گا دونوں الگ الگ رہیں گے لیکن اسی پانی میں اگر آپ کلر ڈال دیں تو کیا ہوگا کلر اور پانی دونوں ایک ہو جائیں گے الگ الگ نہیں رہیں گے تو یہاں جو فرمایا کہ سبقت اللہ میں اللہ سبق اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اس کا مطلب کیا ہوا دین کو اس طرح مت پکڑو جیسے پانی میں پتھر کا ٹکڑا ہوتا ہے بلکہ اس طرح پکڑو جس طرح سے پانی میں رنگ گھل جاتا ہے تو پانی اور رنگ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اسی طرح تم اس طرح دین کو لو کہ تم اور دین دونوں ایک ہو جائیں یعنی تمہاری سوچ وہی ہو تمہارے بول وہی ہو تمہارا وے آف تھنکنگ وہی ہو تمہارا بہیویئر وہی ہو یہ مطلب ہے اس کا تو چیز کیا ہے اس میں دیکھیے ہر چیز کا ایک اسپرٹ ہوتی ہے ایک فارم ہوتا ہے تو اس لیے اسلام کا بھی ایک اسپرٹ ہے ایک فارم ہے تو اگر فارم کے اعتبار سے آپ لیں تو اوپر اوپر رہے گا اندر نہیں جائے گا جیسے آپ سب نے ایک کپڑا سفید رنگ کا کپڑا جو ہے وہ اسلام کا کپڑا ہے سپوز یہ مانے تو سفید رنگ کپڑا پہن کر آپ سمجھیں گے کہ آپ نے اسلام کو اسلامی لائف آپ کی ہو گئی لیکن اگر آپ اسلام کو ایک اسپرٹ کے طور پر لیں تو آپ کا گھل مل جائے گا آپ کے پورے پوری ہستی میں پوری پرسنالٹی میں یہ مطلب ہے اس کا کہ اسلام کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ لو صرف فارم کے اعتبار سے نہ لو خدا کو فارم والا اسلام پسند نہیں ہے آج کل آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں مسلمانوں میں ایک چلا ہوا ہے اسلامک آئیڈینٹی انگلش میں کہتے ہیں اسلامک آئیڈینٹی عربی کو کہتے ہیں الحویت الاسلامیہ الحویہ الاسلامیہ پرشین میں کہتے ہیں شناخت اسلامی اردو میں کہتے ہیں اسلامی پہچان یہ سب کیا ہے آپ سوچئے کہ پہچان کس اعتبار سے بنے گی جو دکھائی دے جو دکھائی دے اس کے لحاظ سے پہچان بنے گی تو الحویت الاسلامیہ جو ہے اوپر کی چیز کو آپ پہچان بنا لیتے ہیں اوپر کی چیز کو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اسلام کا ایک ریڈیوسڈ فارم ہے جس چیز کو اتنا امپورٹنس دی جاتی ہے اسلام آئیڈینٹی اسلامک آئیڈینٹی وہ اسلام کا ایک ریڈیوسڈ فارم ہے کیونکہ آئیڈینٹی جو ہے اوپر کی سے دکھائی دے گی وہی آپ کا آئیڈینٹی ہے کہ اس طرح کپڑا اس طرح کی داڑھی اس طرح کی ٹوپی یہی تو آئیڈینٹی ہے جو اوپر سے دکھائی دے تو اوپر کی سے دکھائی والی چیز ہے اوپر سے دکھائی دینے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ اسلام کا صرف فارم ہے spiritless form is nothing کوئی ویلو اس کی نہیں ہے کچھ ویلو نہیں ہے تو ایسی ہے جیسے کہ آپ نے نارنگی کو پھینک دیا اور چھلکے کو لے لیا نارنگی کو پھینک دیا اور چھلکے کو لے لیا ایسے ہوا کہ اسلام کا جو اصل ہے اسپرٹ اس کو تو چھوڑ دیا آپ نے اس کے فارم کو لے لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں تو اسلامک آئیڈینٹی کا جو کانسیپٹ ہے الحویہ الاسلامیہ کا جو کانسیپٹ ہے اسلامی پہچان کا جو کانسیپٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادھورا کانسیپٹ ہے ادھورا کانسیپٹ ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا ایک ریڈیوسڈ فارم ہے آپ کو میں کچھ اگزامپل دیتا ہوں اس سے بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی جیسے آپ دیکھیے کہ حدیث میں ہے کہ من قال لا اللہ دخل الجنہ جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں جائے گا ایسے آپ جانتے ہیں کوئی آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اشحد اللہ الہ الا اللہ واشد ان محمد رسول تو یہ بول کر کے آدمی اسلام میں آیا لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ بول جیسے کہ حدیث میں پڑھی آپ کے سامنے کہ اگر تم نے لا لا اللہ کہہ دیا تو تم جنت پہ جاؤ گے ایک طرف تو اس بول کو جنت کا ٹکٹ بتا دیا دوسرے اسی قرآن میں دیکھیے سورہ منافقین کو پڑھیا سیم قرآن میں جا کل منافقون قالو نش حد و کل رسول اللہ و اللہ یش حد و کل رسول و اللہ یش حد و ان القاض بون یہ سورہ منافقین کی آیت ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آ کر تم سے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی وہی کلمہ بول رہے ہیں وہی کلمہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اسی قرآن میں کہا گیا کہ یہ جھوٹے ہیں یہ ان کے یا تو ایک جگہ وہی کلم شہادت جنت کا سرٹیفکیٹ ہے وہی کلم شہادت دوسری جگہ جھوٹ ہے جس پر آپ کو پنشمنٹ ملے گا تو کیوں اب سوچئے کہ یہ ڈفرینس کیوں why this difference between the two اس لیے کہ ایک جگہ کلمہ جو ہے اسپرٹ کے ساتھ ہے دوسرے جگہ وداؤٹ اسپرٹ ہے سب لپ سروس سے خالی بڑی کلیئر ہے بات کہ جس کلمے کو ایک جگہ بتایا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے سیم کلمہ کے بارے میں دوسرے کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ اوپر اوپر بول رہا ہے وہ لپ سروس کر رہا ہے وہ دل میں کچھ ہے نہیں تو کلمہ جو اتنی بڑی بات ہے اسلام میں وہ بھی اسپرٹ لیس کلمہ کچھ نہیں ہے کلمہ کے ساتھ کلمہ کی اسپرٹ ہونا چاہیے یعنی جب کلمہ بولے آدمی تو بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرٹ اس کے اندر موجود ہو یعنی کلمہ ود اسپرٹ اور کلمہ وداؤٹ اسپرٹ تو کلمہ وداؤٹ اسپرٹ کی کوئی ویلو نہیں جو کچھ ویلو ہے وہ کلمہ ود اسپرٹ کی ہے تو کتنا کلیئر ہے بات آپ کے سامنے میں نے دونوں کا ریفرنس دیا اس کا کلمہ ود اسپیڈ کا بھی اور کلمہ وداؤٹ اسپیڈ کا بھی اس سے کلیئر ہوا کہ کوئی بھی اسلامی عمل اسی وقت یعنی اس کی کوئی اس کا کوئی خدا کے نزدیک اس کی کوئی ویلو ہے جبکہ اس کی جو اسپرٹ ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہو ورنہ وہ خدا اس کو منہ پر پھینک دے گا اس کو ایسے آپ دیکھیے نماز کو لیجیے نماز قرآن میں ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اور نہیں جو لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ان سے اینجل پوچھیں گے کہ تم کو کیوں ایسا ہوا کہ تم کو جنت نہیں ملی تم کو جہنم میں جانا پڑا تو کہیں کہ کالو لم نکو من المسلین ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے وہاں پر دیکھے کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا آدمی کو اتنا فرق کرتا ہے کہ نماز پڑھنے سے جنت نماز نہ پڑھنے سے جہنم لیکن آپ اسی قرآن میں ہے ویل للمسلین کہ خرابی ہے ان ان نمازیوں کے لیے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے اس سیم قرآن میں تو ایک نماز وہ ہے جس پر ویل ہے خرابی ہے اور دوسری نماز وہ ہے جو جنت میں لے جا رہی ہے یہاں بھی وہی بات ہے یعنی نماز یا سلاد آپ جانتے ہیں نماز کے جو عربک ورڈ ہے وہ سلاد ہے تو ایک ہے سلاد ود اسپرٹ ایک ہے سلاد وداؤٹ اسپرٹ اسی لیے ایک دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ مدینہ کی جو مسجد ہے اس میں آپ تھے موجود ایک آدمی آیا تو اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کر کے آپ کے پاس آیا تو آپ نے کیا کہا مطلب آیا کہ آپ ساتھ بیٹھے مسافہ کرے آپ کہتے ہیں اس سے کہ ارج فصل لے بین نقلم تو سل لے جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی یہاں بھی آپ دیکھیے کہ نماز تو پڑھی تھی اس نے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی یہ فرق کیوں اس نے پڑھی تھی نماز فارم والی جبکہ نماز وہ چاہیے جو اسپرٹ کے ساتھ ہو اسپرٹ کیا قرآن میں ہے کہ قد اب الحال لدین و فیصلات خاشون میں خوشبو جو ہے اسپرٹ ہے نماز کی خوشبو کا مطلب کیا ہے گاڈ کانشسنیس خدا کی یاد ہونا خدا سے ڈر ہونا دل میں خدا کی طرف آدمی کا جھکاؤ ہونا تو نماز میں یہ سب باتیں اگر ہیں تو وہ سرات ود اسپرٹ ہے اور یہ نہ ہو تو وہ سراد وداؤٹ اسپرٹ ہے اکتوبر <coughs> فاروق جو سیکنڈ کیلف تھے تو ایک بار ایک آدمی نے ان سے کسی اور کی بڑی تعریف کی کہ بہت اچھا ہے بہت ایسا ہے بہت ویسا ہے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے کبھی ان کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے تمہاری ان کے ساتھ نے کہا کوئی ڈیلنگ تو نہیں ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر تم نے اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا پھر تم نے اس کو مسجد میں اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو فارم ہے اس فارم کے اعتبار سے اگر آپ نماز کو دوہرا دیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ نتھنگ ہے اور جب اسپٹ ہوگی تو کیا ہوگا آپ کی ڈیلنگ جو ہے آنےسٹی کے ساتھ ہوگی آپ کی ڈیلنگ میں وہ ہوگا یعنی خدا کا ڈر شامل ہوگا آپ ڈیلنگ کریں گے تو اسلام کے پرنسپلس کو اڈھیر کریں گے آپ اس میں آپ نہیں تو کچھ نہیں نماز الگ ہے ڈیلنگ الگ ہے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہی نماز نماز مانی گئی ہے جس کے اندر اسپرٹ شامل ہو تو سلاد اسپرٹ ہو تب وہ سلاد ہے سرات اسپرٹ نہ ہو تو کچھ کچھ بھی نہیں ہو ایسے ہی کہ نارنگی کے چھل نارنگی تو نکالنے کے چھلکا سے رہ گیا ایسے دیکھیے آپ روزے کو لیجیے روزہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے بہت زیادہ ثواب ہے لیکن اچھا، اچھا، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ کم انسائمن لس و من سام زما کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کر انہیں صرف بھوک پیاس ملتی ہے کم من انسائمن لس من اللہ زما ولجو کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں فاسٹنگ کرنے والے جن کو اپنی فاسٹنگ سے اپنے روزہ کا مطلب عربی میں سو انگلش میں کہتے ہیں فاسٹنگ عربک میں کہیں گے سوم تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوم والا عمل کرتے ہیں لیکن انہیں کیا ملتا ہے بھوک اور پیاس بس اور کچھ نہیں کہ صبح شام تک بھوکا رہیں یہ تو کرتے ہیں وہ لیکن سوم اسپرٹ وہاں غائب ہے سوم اسپرٹ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کہ جب تم میں سے کوئی شخص رودا رکھے تو اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ادا صاحب بہوحت فل فلیقل ان انرم سائم انرم سائم کہ جب کوئی آدمی اس کو برا کہے کوئی ابیوز کرے تو کیا ہونا چاہیے اس کا طریقہ اس کا طریقہ کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں میں تو روزے دار ہوں یعنی ریئیکٹ نہ کرنا کسی نے ابیوز کیا کسی نے پروک کیا کسی نے غصہ دلایا تو اس وقت کیا ہوا کہ اگر آپ بھڑک اٹھے تو آپ نے روزے کو یعنی یہ یہ دکھایا کہ آپ کے روزے کی اسپرٹ نہیں تھی کہ اسپرٹ کیا ہے کہ آپ نہ بھڑکیں اذا صاحب بہواہک احد فلیق الم سائم ان برسا کہ کوئی اگر آپ کو ابیوز کرتا ہے کوئی پروک کرتا ہے کوئی بھڑکاتا ہے تو آپ یہ کہنا ہے کہ بھائی میں تو روزہ رکھی ہوئی ہیں کیا ہوا اس سے کیا نکلا کہ فاسٹنگ جو ہے یہ روزہ جو رکھنا ہے وہ صرف اس کا جو ظاہر تو یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑا آپ نے اس کا فارم کا فارم یہ ہے کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑا لیکن اسپرٹ کیا ہے آپ کے اندر ایک ایتھیکل چینج آ گیا ایک مارل چینج آ گیا آپ کا بیہیویئر بدل گیا آپ کی بولی بدل گئی آپ کی اسپیچ بدل گئی آپ کی تھنکنگ بدل گئی یہ ہے اس کی اسپرٹ تو سوم ود اسپرٹ سوم ہے اور سوم وداؤٹ اسپرٹ سوم نہیں ہے اس سے یہ نکلتی ہے بات کلیہ طور پر ایسی زکات کو لیجیے آپ زکات اسلام میں بہت بڑا عمل ہے زکات کا مطلب ہے اپنی کمائی میں سے مال کا ایک حصہ آپ دیں خدا کے راہ میں فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے کہ جو کام خدا نے بتائے ہیں اس کام میں دینا خدا نے جو بتائے ہیں کام وہ فی سبیل اللہ کہے جائیں گے یعنی فد سیخ آف گاڈ کا مطلب ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا تو اس کا بہت بڑا سواب ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک سچا تاجر پروفٹ کے ساتھ رہے گا آخرت میں ایک سچا تاجر آنس تاجر جو اپنے مال کو تاجر مطلب بزنس مین ایک بزنس مین جو اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرے جیسا بتایا ہے اس طریقے سے تو وہ بتایا گیا کہ وہ نبیوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا لیکن اس کا کیا ہے قرآن میں ہے کہ الدین یوتون یوتو وقلوب ماتو و قلوب وجلا وجلا کہ جب وہ دیتے ہیں مال تو ان کا دل کاپ رہا ہوتا ہے وجلا وجلا مانے رہا ہوتا ہے دل میں ڈر ہوتا ہے اللہ دین یوتو نے ماتو وہ کلو بھوم وجیلا جب وہ مال دیتے ہیں تو مطلب فخر کے ساتھ نہیں دیتے پرائڈ کے ساتھ نہیں دیتے بڑائی کے ساتھ نہیں دیتے سپیورٹی کا کمپلیکس نہیں ہوتا ان کے اندر کہ میں مال والا ہوں دیکھو میں اتنا مال دے رہا ہوں یہ سب نہیں ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری کمائی ٹھیک تھی کہ نہیں تھی پتہ نہیں یہ میں جو دے رہا ہوں وہ خدا کے راستے میں قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا ان سب احساسات سے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت ان کو پرائڈ ہو سپیورٹی کا احساس ہو کہ بڑا میں کارنامہ انجام دے رہا ہوں کہ میں پیسہ دے رہا ہوں یہ سب نہیں تو یہ ہے اسپرٹ یعنی مال دینا اللہ کے راستے میں بہت اچھا کام ہے کیونکہ وہاں بھی فارم ہے اور اسپرٹ ہے اگر صرف فارم ہے تو خدا کے رہتے کوئی ویلو نہیں اسپرٹ ہے تب ویلو ہے دیکھیے بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی یعنی ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا قیامت کا دن وہاں پر ایک آدمی لایا جائے گا جس کے بعد پیسہ ہوا کرتا تھا دنیا میں تو خدا اس سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا کو ہم نے تم کو مال دیا دنیا میں تو تم نے کیا کیا کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے ہیلتھ ہے تو خدا کی طرف سے ہے مال ہے تو خدا کی طرف سے ہے بچے ہیں تو خدا کی طرف سے ہیں تو خدا اس سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو مال دیا تم نے کیا کیا تو کہے گا کہ خدا میں نے مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا تو اگرچہ یعنی اس نے خرچ کیا ہی تھا ایسے ہی کام میں جسے مدرسے بھی دے دیا مسجد بھی دے دیا قرآن کی چھپائی ہو رہی اس میں دے دیا تو بظاہر جو ہے اپرینٹلی وہ دینی کے کام میں دیا تھا اس نے لیکن خدا کہے گا گزب تھا تم نے جھوٹ کہا تم نے پیسہ اس لیے دیا لے یو کال تاکہ کہا جائے کہ دیکھو اس لیے اتنا پیسہ دیا ہے لے یو کال تاکہ کہا جائے یعنی فیم کے لیے دیا فیم کے لیے لوگوں کے درمیان اچھا بننے کے لیے تو بہت ہی سخت حدیث یہ ہے بخاری میں کہ اس کو ڈال دیا جائے گا ہیل میں خدا کہے گا جاؤ اس کو ہیل میں ڈالو آپ غور کیجئے کہ فارم کے اعتبار سے تو اس نے پیسہ دیا تھا لیکن اسپٹ جو ہے جو خدا کو چاہیے وہ اسپٹ وہاں پر نہیں تھی یعنی فارم آف زکات تو تھی لیکن اسپرٹ آف زکات نہیں تھی قرآن میں اس کے لیے انفاق کا جاتا ہے دوسرا لطف انفاق انفاق بنے پیسہ خدا کے راستے میں دینا تو دیکھیے اس فارم آف انفاق موجود تھا اسپرٹ آف انفاق موجود نہیں تھا تو وہ ہیل میں ڈال دیا جائے گا کتنی سخت بات ہے ایسے آپ لیجئے حج کو حج کو لیجئے حج بہت بڑی عبادت ہے جو قربانی ہوتی ہے لیکن وہاں بھی کیا ہے حج میں قربانی کا عمل بہت بڑا عمل مانا جاتا ہے آج کل کیا ہے بہت دھوم سے لوگ قربانی کرتے ہیں تو قرآن میں آیا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ لہو بھا دما ہوا بلا کم لئی ینال اللہ لہو بھا دما ہوا بلا کی تقوا من کم یعنی تم نے جو قربانی کی تو اس کا جو فلیش اینڈ بلڈ ہے اس کا جو گوشت اور خون ہے وہ خدا کو نہیں پہنچتا قربانی کا گوشت اور خون یہ خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ ولاکن لاکن یہ آلو تقوا مین کو جو جو تقوا جو ہے جس جس اسپرٹ آف تقوا کے ساتھ جو اگر کیا ہے آپ نے تو وہ پہنچے گا خدا تک جہاں پہ آپ دیکھیے حج میں اور قربانی میں اگر تقوا کے اسپرٹ ہے تو خدا کہاں پہنچے گا نہیں تو گوشت اور خون چاہے ہزاروں جانور دبا کر ڈالیے اس سے کچھ نہیں خدا کہاں پہنچنے والا ہے ایسے دیکھیے وہاں پر سیٹن کے وہ ہیں جو ریمی جمار کہا جاتا ہے وہاں پر جا کر لوگ ٹھم بچاتے ہیں اس کو مارنے کی اتنے دھوپ بجاتے ہیں کہ انسان کو دبا دیتے ہیں کہتے انسان مر جاتے ہیں اس میں حالانکہ دیکھیے یہ ہے سمبولک اسٹوننگ ہے وہ بتاؤ نہیں کہ وہاں ریئل سیٹن کھڑا ہوا ہے اب اس کو مار رہے ہیں کوئی کنکری سے مارتا ہے کوئی جوتے سے مارتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کھس کر جا کر کے بالکل پاس میں جاتا ہے خوب مارے اس کو یہ سب کیا ہے یہ اسپرٹ لیس کام ہے کیونکہ وہ تو سمبولک اسٹوری ہے وہ ریئل اسٹورنگ تو ہے نہیں آپ سمبولک اسٹورنگ کر کے بتاتے ہیں کہ خدایا میں اسی طرح سے اس سیٹن کو ماروں گا جو سیٹن میرے پاس اندر گھسے گا جو میرے ساتھ لگا ہوا ہے سچ پوچھے جو ریئل سیٹن تو یہاں پر ہے وہ تو ایک سمبولک چیز ہے جو آدمی گمراہ کرتا ہے وہ وہاں نہیں ہے وہ ساتھ ساتھ ہے آدمی کے نوقد رہو شیطان فو کرین ہر آدمی کے ساتھ ایک سیٹن لگا دیا جاتا ہے صرف سیٹن تو اپنے پاس ہے وہ تو وہاں سمبولک اسٹورنگ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن اپنے پاس جو سیٹن ہے اس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں دیں گے تو وہاں سمبولک اسٹورنگ میں دھو مچانا اور جو اپنے پاس جو سیٹن ہے اس کو خوب جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دینا مثلا یہ کہ آپ دیکھیے لوگ وہاں سمبولک اسٹورنگ کر کے لوٹتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا مثلا شادیوں کو دھوم جو بہت ہی برا کام ہے اس کو نہیں چھوڑتا کوئی اپنے خواہشوں کے پہ چلنا اس کو بھی کوئی نہیں چھوڑتا لڑائی جھگڑا اس کو بھی نہیں کوئی چھوڑتا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رمدلی سے رہنا ایسا بھی کوئی نہیں کرتا جھگڑوں میں نرمی کے ساتھ ختم کر لینا بات کو اصل و خیر بھی کوئی نہیں کرتا جو ریئل یہ سب کہاں سیٹر آپ کو بہکاتا ہے سیٹر بہکاتا ہے تو جہاں سیٹر بکا رہے اپنے پاس وہاں تو اس کو اسٹورنگ کرتے نہیں وہاں جا کر سمبولک اسٹورنگ خوب کرتے ہیں دھوم سے تو حج حج کے معاملے میں یہی ہے ایک حج ود اسپرٹ ایک حج وداؤٹ اسپرٹ یہ سارے اسلامی عمل جتنے ہیں سب کا معاملہ ہے سب کا معاملہ ہے اب دیکھیے کہ میں ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سوران کبوت میں ہے کہ سران کبوت میں ہے کہ ان سلا تنہا انل فاشائے ول نماز آدمی کو روکتی ہے برائیوں سے فحش باتوں سے نماز روکتی ہے آدمی کو برے کاموں سے بری باتوں سے فاشا ہے ول منکر منکر کا مطلب ہے برا کام فاشا کا مطلب ہے بری بات تو نماز آدمی کو سے روکتی ہے کہ وہ بری بات بولے یا برا کام کرے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک رزلٹ ہے نماز کا یعنی فارم بعد نماز پڑھتے رہو اور آٹومیٹک آٹومیٹک ریزلٹ کے طور پر یہ سب باتیں آ جائیں گی یہ غلط ہے یہ بات فارم کا آٹومیٹک رزلٹ یہ نہیں ہے بلکہ سچی نماز ہے کہ نہیں سچی زبانی اس کا کرائٹیرین ہے یہ بات کو اچھی سے سمجھ لیجیے کہ قرآن میں جو فرمایا کہ نماز روکتی ہے آدمی کو برے کام سے اور بری بات سے تو یہ نماز کا آٹومیٹک رزلٹ نہیں ہے بلکہ نماز کا کرائٹیرئن ہے یعنی ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو کیسے جانچیں آپ اس کو کیسے جج کریں آپ اس کو نماز کیسی ہے تو اس کے بول بات کو دیکھیے اس کے ایکشن کو دیکھیے اس کے بہیویئر کو دیکھیے اگر وہ بری بات چھوڑ دی ہے اس نے برا کام چھوڑ دیا اس نے تب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے کہ وہ سچی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اسے نہیں چھوڑا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ وہ سچی نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ فارم والی نماز تو ضرور دوہرا رہا ہے ریچولس والی نماز تو ضرور پڑھ رہا ہے لیکن اسپرٹ والی نماز وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو ان میں سلاتا تنہا الفاشائے ولبن کر نماز روکتی ہے آدمی کو بری بات سے اور برے کام سے الگن کبوت میں یہ آیت آئی ہے تو میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے نماز کا آٹومیٹک رزلٹ کو نہیں بتاتی بلکہ نماز کی کرائٹیرین کو بتاتی ہے تو اگر آج اس یہ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کا فارم جو ہے اس کو سکھا دو پڑھوانے لگو پڑھتے پڑھتے پڑھتے اس کے اندر اپنے آپ اسپرٹ آ جائے گی یہ بالکل غلط ہے یہ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ putting the cart before the horse putting the cart before the horse یعنی کا مطلب کیا ہوا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ فارم نہیں ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ اسپرٹ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فارم جو ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ فارم سکھاؤ اور اسپرٹ اپنے آپ آ جائے گی یہ بہت بڑی فیلسی ہے یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جہاں بھی آپ جائیں کسی بھی کنٹری میں مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فائر والی نماز پڑھواؤ اس بعد اسپرٹ اپنے آپ آ جائے گی یہ ایک فیلسی ہے یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے یہ ہیومن سائیکالوجی کے خلاف ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ اسپرٹ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ فارم نہیں ہے اور اس کا دیکھیے پروف کیا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن میں میں کام اترے مکہ میں تو یہ حکم تو آ گیا کہ نماز ادا کرو لیکن شکل نہیں بتائی گئی یعنی نماز کے بارے میں بتانے کے لیے جہاں سے شروع کیا گیا وہ اسپرٹ پیدا کرنے شروع کیا گیا تقوا کی بات کی گئی ایمان کی بات کی گئی خدا ڈرنے کی بات کی گئی خدا سرنڈر کرنے کی بات کی گئی یہ سب چیزیں جب آ گئیں تب خدا اسلام تب نماز کا فارم بتایا گیا جو مدینہ میں بتایا گیا اب جاتے ہیں کہ مدینہ میں پہلی بار مسجد بنائی گئی مدینہ میں پہلی بار نماز جماعت کے ساتھ قائم کی گئی یعنی کانگریگیشنل پریئر نہ مدینہ میں پہلی بار جمعہ پڑھا گیا مدینہ میں پہلی بار اذان دی گئی اس کو ہم کہتے ہیں اقامت سلاد اقامت سلاد کا مطلب ہے نماز کو اس کے پورے اس کے جتنے بھی پارٹ ہیں اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا یعنی اذان اور امام ہو مقتدی ہو پانچ وقت نمازیں ہوں وغیرہ وغیرہ یہ سارا جو ایک نماز کا آج ہم دیکھتے ہیں ڈھانچہ اس طرح سے ڈھانچہ مکہ میں نہیں تھا مکہ میں اسپرٹ والی باتیں آتی تھیں آج جو ہم دیکھتے ہیں نماز کا ڈھانچہ یہ بتایا گیا مدینہ میں یعنی اس وقت جب اسپرٹ پیدا کیا چکی تھی اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسپرٹ کو آدمی کے اندر انکلکیٹ کیا جائے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ نہیں کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے نماز کا فارم سکھا دیں اور اس کے لگے پڑھوانے جیسے ایک دلچسپ قصہ مشہور ہے کہ ایک پٹھان نے کسی کو پکڑا اور اس کو مارنا کہ ماروں گا تم کو تو کسی کہا بھی کو مارتا ہو مجھے جو کہو وہ کروں گا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو تو صاحب سے کہا اچھا بھائی نماز پڑھوں گا میں مت مارو اس کو تو وہ نماز پڑھنے لگا تو بات کو کسی نے پوچھا یا اسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی میں میں تو اس کے ڈر سے نماز پڑھنے لگا تھا اور میں تو وضو بھی نہیں کرتا بغل بھی کھڑا ہوگا مطلب وہ سمجھا کہ فارم جو اسی کو دہرانے کے نام نماز ہے چاہے وضو کرو چاہے نہ کرو تو یہ نماز کوئی نماز نہیں ہے نماز یا کوئی بھی دوسرا عمل اسلام کا یاد رکھیے ہر تمام جتنے بھی اسلامی عمل ہیں سب کا ایک بہت ہی بیسک پرنسپل ہے کیا جو بخاری میں سب سے پہلی حدیث آئی ہے سب سے پہلی ان نمبل و بن نیاد ان نمبل و بن نیاد یعنی عمل کا دار مدار نیت پر ہے ایکشن ڈپینڈس آن انٹینشن کسی عمل کو جب جانچا جائے گا تو اندر والا جو کنٹینٹ ہے انر کنٹینٹ ایک ہوتا ہے آؤٹر کنٹینٹ کوئی بھی عمل ہو چاہے نماز یا کوئی دوسرا کام ہو تو اس کا ایک انر کنٹینٹ ایک ہے آؤٹر کنٹینٹ تو آؤٹر کنٹینٹ ہی کو میں فارم کہہ رہا ہوں انر کنٹینٹ کو میں اسپرٹ کہہ رہا ہوں تو خدا کے ہاں دیکھا جائے گا انر کنٹینٹ آؤٹر کنٹینٹ کو دیکھ کر نہیں وہاں پر ججمنٹ دے دیا جائے گا یہ کسی ایک ہی چیز کے لیے نہیں ہے ہر چیز کے لیے یہاں تک کہ یہی جہاد کے لیے بھی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرو اور جا کر کے مر جاؤ تو جنت جاؤ گے یہ بھی رانگ نوشن ہے وہاں بھی اسپیڈ دیکھی جائے گی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو بخاری میں آیا ہے بخاری میں اب جانتے ہیں کہ بخاری جو ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ آتھینٹک بک اسلام میں مانی گئی ہے صحیح البخاری اس میں ایک واقعہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک ادوا ہوا ایک جنگ ہوئی تو ایک مسلمان تھا جو بہت بہادری کے ساتھ لڑا بہت اس نے کارنامہ دکھایا تو جو لوگ تھے شریک اس غذبہ میں تو اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے بڑی تعریفیں کرتے تھے تو رسول اللہ کے سامنے جب کیس آیا کہ اس کی بڑی تعریف کی جا رہی ہے رسول اللہ نے کہا کہ وہ تو ہیل میں گیا تو بخاری میں ہے کہ لوگ بڑے شک میں پڑ گئے کہ رسول ایسی بات کہہ رہے ہیں یعنی اس کو سمجھے کہ آبیسلی غلط ہے یہ بات کہ وہ ہیل میں گئے یہ بخاری میں روایت پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ شک کرنے لگے رسول اللہ کے کہنے پر شک کرنے لگے کہ آپ نے جو کہا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ قصہ صحیح البخاری میں موجود ہے تو آپ نے کہا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ لوگ ڈاؤٹ ہو رہا ہے لوگوں کو اس کا کہنے پر آپ دیکھ کے جا کر پتا کرو وہ آدمی کہاں ہے کیسے مرا وہ تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ شہید ہوا ہے وہ وہ وہ کیونکہ جو لوگ مر چکے تھے اس میں وہ بھی تھا وہ مر چکا تھا تو شہید شہید شہید شہید سب لوگ کہہ رہے تھے اس کو تو آپ نے کہا کہ جا کے پتا کرو کہ وہ کیسے مرا ہے تو گئے لوگ اور ڈھونڈا اس کو تو اس کا ڈیڈ باڈی ملا ڈیڈ باڈی تو پھر پتا کیا کہ بھائی یہ کیسے مرا تھا تو کسی نے بتایا جو کہ وہاں پر دیکھا تھا اس نے اس کے معاملے کو کیونکہ اس غزبے میں کچھ لوگ مارے گئے تھے بہت سے لوگ نہیں مارے گئے تھے دونوں قسم کے لوگ تھے تو کچھ لوگ جو بچ گئے تھے ان میں سے کسی نے دیکھا تھا اس کے معاملے کو اس سے پوچھا دوسرے بتایا کہ اس کا قصہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ اس آدمی نے لڑائی تو کی لیکن آخر میں وہ اس کو تلوار لگی اور وہ گر پڑا اور بہت زیادہ زخمی ہو کر کے بہت گہری انجری ہوئی تھی اس کو بہت گہری انجری تو ظاہر ہے کہ آپ غور کیجئے کہ جب آدمی کو بہت گہری انجری ہو بہت زیادہ زخمی ہوا ہو تو بہت تکلیف میں رہے گا بہت دکھ میں رہے گا وہ تو اس نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت مصیبت ہے اب اسے سمجھا کہ اب تو میں مرنے والا بھی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ میں زخمی ہو چکا ہوں کہ اب میرے جینے کا تو کوئی امید ہے نہیں تو آخری مومنٹ میں اس نے کیا کیا کہ اپنی تلوار سے خود ہی اپنے کو مار لیا اپنا مطلب ختم کر لوں میں اپنے کو جیسے کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بہت بیمار ہوتے ہیں بہت پریشان بہت پریشان تو وہ پوائزن لے لیتے ہیں کہ مر جاؤ ختم کرو اپنے اپنے آپ کو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ مجھے پوائزن کا انجیکشن دے دو اس زندگی سے تو بہت اچھی ہے اس نے ایسا کیا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اسلام میں اسلام میں سوسائڈ کرنا ہر حال میں حرام ہے کسی بھی ایکسکیوز سے آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے سوسائڈ کیا آپ ہیل میں جائیں گے اب یہ آدمی دیکھیے لڑا بہادری سے لڑا اور بہت اس نے کارنامے دکھائے آخر وقت میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گردر کٹ گئی تھی مرا تو نہیں تھا گردر کٹ گئی تھی تو کچھ جو باقی تھی اس کو اس نے مار لیا تلوار سے ساری گردن نہیں کٹی تھی کچھ کٹی تھی کچھ بچی تھی تو کاٹ کر کے اپنے ختم کر لیا اپنے ایک ہاتھ سے تو اسلام میں خودکشی حرام ہے حرام ہے کسی بھی ایکسکیوز سے آپ خودکشی نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس کے لیے ہیلپ ہو گئی رسول اللہ نے خود کہا کہ یہ ہیل میں جائے گا اور یہ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے اس کے اندازہ ہوا کہ جہاد بھی آدمی کرے تب بھی وہاں اسپرٹ دیکھی جائے گی جہاد کر کے بھی ہیل میں گیا وہ آدمی اور غور کیجئے اس آدمی نے جہاد کیا تھا رسول اللہ کے ساتھ وہ صحابی تھا رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا اس نے جہاں رسول اللہ خود موجود تھے تب بھی آپ نے فرمایا کہ میں گئی کیونکہ سوسائڈ کر لیا اس نے اب اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے اور آج کل جو ہو رہا ہے سوسائڈ بامبنگ یہ تو سپر حرام ہے سوسائڈ بامبنگ سپر حرام ہے لیکن آج کل دیکھیے سینکڑوں نے فتوی دے دیے ہیں کہ یہ جائز ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام چیز کو اپنی حلال حلال کر لیں گے ناجائز کو جائز کر لیں گے تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کر کریں گے وہ اور فرمایا کہ سمون رہا بغیر اس میں سم یہ للو رہا نام بدل لیں گے پھر اس کو جائز کر لیں گے سمونا بغیر اس میں ہا یہ للو رہا اس کا نام بدل بدل دیں گے پھر اس کو جائز کر دیں گے جیسے شراب کو آپ کہہ دیں تو ڈرنک ہے اور پھر اس کو آپ جائز کر کے پینے لگے یہاں پر کیا کیا لوگوں نے سوسائڈ بامبی کا نام رکھا جانتے ہیں کیا استشہاد سوسائڈ بامبی کا نام رکھ دیا ہے استشہاد استشاد کے معنی ہوتے ہیں شہید بننا شہید بننے کو چاہنا یعنی اپنے آپ کو شہید بنانا طلب شہادت اب دیکھ یہ کیا چیز ہے رسول اللہ کے زمانے میں تو تھا نہیں یہ طلب شہادت یہ تو بدت ہے ایسے اس کے معنی یہ ہے کہ وہی قصہ ہوا کہ سوسائٹ کا نام رکھ دیا طلب شہادت استشہاد اور اس کو پھر جائز کر لیا یاد رکھیے کہ جس طرح سے اسپرٹ لیس عمل خدا کے ہاں ایکسپٹیبل نہیں ہے اسی طرح یہ بھی خدا ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ نام بدل کر کے اس کو آپ جائز کر لیں